اغلوں سہلن مرحبا اغلوں و مرحبا جشن منائے سب مل کر جھنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہنا پھول پھولا نور کا مست بوہے بلبل پڑتی ہے کلمہ نور کا جو گدا دے لیے جاتا ہے تو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 باب جشن منائے سب مل کر جھنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر ن آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر اے یا شیارو مرحبا یا مصطفیٰ بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ مفلس و غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کے دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو مال دارو یا مصطفیٰ بادشاہ و نام دارو یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیمو بے سغارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے سجدہ گزارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو کعبے کے میناروں مرحبا ہبایا مصطفیٰ سبز گمبد کے نظاروں مرحبا ابایا مصطفیٰ سبز گمبد کے نظاروں مرحبا ابایا مصطفیٰ و سہلا مرحبا اگلو و سہلا مرحبا جشن منائے سب مل کر مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی مرحبا